welcome to lecture four of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students آج کا لیکچر بہت دلچسپ ہے اس لیے کہ ایک تو ہم پچھلے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کو ہم دوبارہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کچھ ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ لائیو کر رہا ہوں اس کے علاوہ کئی ایکسرسائز اس کورس میں ہم مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کریں گے مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ بڑا انجوائے کریں گے تو آئیے پہلے ہم مائکروسافٹ ایکسل کا جو پچھلا کام ہم نے کیا ہے اس کی طرف چلیں میں نے ایک ورک شیٹ مائکروسافٹ ایکسل میں بنا کے جسے سلائیڈیں تیار کی تھیں وہ ورک شیٹ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اور اس ورک شیٹ میں ہم مختلف فنکشنز کو دیکھیں گے تاکہ آپ تفصیل سے یہ دیکھ سکیں کہ وہ جو بیسک پانچ آپریشنس ہم نے شروع میں کیے تھے وہ کس طرح سے لائیو نظر آتے ہیں اور آپ کیسے اپنے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکسل کو چلا کے وہی ایگزامپلس خود کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے اب مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں آئیے اب پہلی جو ہماری کیلکولیشن ہے adding two numbers five and ten اس کو دیکھیں اسکرین پہ آپ ملازہ کریں میں ماؤس کو موو کر رہا ہوں اس وقت ماؤس سیل جی فائیو میں ہے اب میں ماؤس کو موو کر کے سیل ایچ فائیو میں لے جا رہا ہوں یہ دیکھیے یہ کراس بنا ہوا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ماؤس ہے تو ماؤس کو آپ اسکرین پہ جس طرح سے مرضی موو کر سکتے ہیں مثلا اب ہم سیل ایچ سکس میں آ گئے اگر ہم سیل آئی سکس میں جانا چاہیں تو رائٹ کی طرف موو کریں اگر ہم سیل آئی سیون میں جانا چاہیں تو نیچے کی طرف موو کریں تو ماؤس کو بڑی آسانی سے آپ پوری اسکرین پہ یہ دیکھیں میں موو کر رہا ہوں کبھی رائٹ کی طرف کبھی لیفٹ کی طرف نیچے اوپر تو یہ ماؤس کی موومنٹ بہت آسان ہے صرف آپ نے اپنے ماؤس کو موو کرنا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن جو ہم نے کی کہ 5 انٹو ٹین کو ایڈ کرنے کے لیے ایک نمبر 5 ایک سیل میں ہم نے انٹر کیا اب یہی ایکسرسائز میں سیل ای e 15 میں کرنے لگا کہ ای e 15 میں میں نمبر فائیو کو ایڈ کرنے لگا ہوں تو نوٹ کیجئے کہ اس کو میں نے یہ غلطی سے وہ سیل سی فائیو میں انٹر ہو گیا تو لیٹس ان ڈو تو آگے چلتے ہیں یہ دوسرا سیل لیتے ہیں ایف ففٹین میں لیٹس ٹرائی ٹو اینٹر یہ وہ آلریڈی جو انٹری ہماری ہو چکی ہے اس کے نیچے شاید بہتر رہے کہ ہم وہاں پہ ٹرائی کریں یہ فائیو دیکھیں میں نے انٹر کیا اب فائیو آپ کو اوپر والا فائیو اگر میں اس کو سلیکٹ کروں اور اوپر برش کی طرف جاؤں اور کلک کروں اور واپس نیچے آ کے تو اس فائل کو میں سلیکٹ کروں تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو اوپر والا سائز تھا وہ نیچے والی فگر کا بھی وہی سائز ہو گیا اسی طرح سے اگر ہم اگلے سیل میں جا کے فگر ٹین انٹر کرتے ہیں اس کا سائز بھی ٹھیک کر لیں اوپر سے سلیکٹ کر لیں اگلے سیل میں جائیے اب آپ نے فارمولا لکھنا ہے تو پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے یہاں بھی اس کا سائز پہلے ٹھیک کر لیں کہ اوپر والے سیل کو استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن آئیے اس فارمولے کو پہلے مکمل کر لیں تو آپ نے پہلا سیل فائیو سلیکٹ کیا اب آپ نے پلس کا سائن استعمال کرنا ہے پھر اگلے سیل کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر انٹر کرنا ہے دوبارہ ذرا اس کو دیکھیں سیل کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ایکول سائن پھر آپ نے پہلے سیل کو سلیکٹ کیا پلس انٹر کیا پھر اگلا سیل سلیکٹ کیا اور انٹر کیا تو یہ ففٹین یہاں پہ آنسر آ گیا اس کو میں اس کا سائز برش کو سلیکٹ کر کے تو چینج کر رہا ہوں تو یہ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز فائیو پلس ٹین کی بڑی آسانی کے ساتھ کر لی اب جو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ آپ نمبر اگر بدلیں تو جواب بدل جائے گا اب پانچ کی جگہ اگر ہم ففٹین انٹر کریں تو آپ نوٹ کریں کہ جواب ٹوینٹی فائیو ہمارے سامنے آ گیا اچھا اب ایک اور بات کہ اس کو اگر ہم اس پوری رو کو کاپی کر لیں اور نیچے چلے جائیں اور وہاں پیسٹ کر دیا جائے تو آپ کے پاس ایک اور لائن آ گئی جہاں پہ آپ دوسری ویلیوز انٹر کر کے مثلاً یہ ٹوینٹی آپ نے یہاں پہ انٹر کیا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ بغیر فارمولا لکھے آپ کے پاس جواب یہاں پہ تھرٹی آ گیا تو اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ جب ایک ورک شیٹ بناتے ہیں تو اس کو کاپی کر کے رو کو کاپی کیا جا سکتا ہے کالمس کو کاپی کیا جا سکتا ہے آئیے اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ سبٹریکشن کا جو سوال تھا اس میں ہم نے پہلے ٹوینٹی فائیو انٹر کیا تھا تو لیٹس انٹر 25 فائیو پھر اگلے سیل میں ففٹین اس کے سائز کو فونٹ کو ٹھیک کر لیں تو پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے پہلی ویلیو کو سلیکٹ کیجئے مائنس دوسری ویلیو کو سلیکٹ کریں اور انٹر اس کے سائز کو پھر ٹھیک کر لیں تاکہ یہ سائز بڑا ہو جائے تو آپ نوٹ کریں کہ ہم نے وہی کیلکولیشن جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ہم نے کیسے کی کہ پہلے کو سلیکٹ کیا پھر ہم نے مائنس سائن انٹر کیا پھر دوسری ویلیو کو سلیکٹ کیا پھر انٹر اس کو اگر میں کلک کروں تو نوٹ کریں کہ یہاں پہ فارمولا بار اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس فارمولا بار میں فارمولا لکھا ہوا ہے equal A forty eight minus B forty eight یعنی کیا مطلب ہوا کہ سیل اے فورٹی ایٹ جو یہاں پہ ہے minus cell B forty eight اور جواب آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ملٹیپلیکیشن کا سوال تھا کہ ٹوینٹی فائیو کو ففٹین سے ملٹیپلائی کرنا تھا اس کو میں سلیکٹ کر کے برش کو سلیکٹ کر کے تو نچلی رو کا جو سائز ہے اسی کے مطابق کر رہا ہوں اب یہاں پہ ٹوینٹی فائیو انٹر کریں ففٹین انٹر کریں ایکول سائن انٹر کریں پہلی ویلو سلیکٹ کریں ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کریں دوسری ویلیو سلیکٹ کریں آپ اس پوائنٹ پہ ذرا نوٹ کریں کہ جب آپ نے پہلے سیل کو سلیکٹ کیا تھا ٹوینٹی فائیو تو آپ کے سامنے یہ فگر آ گئی اے سکسٹی ون یعنی اے سکسٹی ون کیا تھا کہ یہ دیکھیں کالم اے اور رو سکسٹی ون یعنی یہ سیل جو ہے ٹوینٹی فائیو کی جو ویلیو ہے وہ سیل اے سکسٹی ون میں ہے پھر ہم نے وہ ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کیا تھا اور ویلو سلیکٹ کی ففٹین تو بی سکسٹی ون یہاں پہ آ گیا بی سکسٹی ون ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بی کالم ہے اور سکسٹی ون رو ہے اب اگر میں اس کو انٹر کروں تو آپ دیکھیں کہ بالکل وہی جواب ہمارا آ گیا اب پچیس کی بجائے اگر میں پچاس انٹر کروں تو آپ دیکھیں جب آپ سیون ففٹی یہاں پہ آ گیا اگر ففٹین کو تھرٹی کر دیا جائے تو یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ اس کا سائز کالم کا کم تھا تو یہ ففٹین ہنڈریڈ اس وجہ سے وہ ڈسپلے نہیں ہوا تھا اب میں نے یہاں سے اس کو پکڑ کے اوپر سے پکڑا آپ اس اس کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں اب چھوٹا سائز کیا ہے تو یہ فگر نظر نہیں آ رہی تو اس قسم کی جب آپ سچویشن میں ہوں تو فوراً اس کو اوپر لے جا کے ماؤس کو اس کو پکڑیں اور رائٹ کی طرف لے جائیں تو ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ آپ نے دیکھا کہ ملٹیپلیکیشن کی ایکسرسائز بھی بہت ہی آسان ہے اچھا اب ڈویژن کا ایک سوال تھا اس کو بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ پہلے ہم یہ برش سلیکٹ کر کے تو نچلا جو اس کا سائز وہی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ انفیکٹ کچھ زیادہ ہی بڑا سائز ہو گیا تو let's enter two forty two four zero اگلے سیل میں جائیے کلک کیجیے write fifteen then move the mouse to the next cell equal sign پہلے فارمولے کے لیے سلیکٹ دا فرسٹ سیل پھر میں نے بتایا تھا کہ سلیش انٹر کرنا ہے یہ سلیش انٹر کیا اگلی ویلیو اب یہاں اس فارمولے کو اس پوائنٹ پہ ذرا نوٹ کریں کہ اے سیونٹی سکس یعنی اے کالم اور رو سیونٹی سکس یہ سیل ہوا اس میں ویلیو ہے ٹو فورٹی یعنی آپ نے سیل کا ایڈریس کیپچر کر لیا اس کے بعد یہ سمبل ہے ڈوین کا اور پھر آپ نے جب نیکسٹ سیل کو سلیکٹ کیا تو بی سیونٹی سکس اس کا ایڈریس یہاں پہ آ گیا اب اگر انٹر کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی وہ جواب بالکل وہی جواب ہو بہو ہمارے پاس آ گیا اب اگر اس کو تھرٹی کر دیں مثلا تو آپ دیکھیں کہ جواب ہمارا فورن چینج ہو گیا now the answer is eight اگر اس کو میں فور ایٹی کر دوں تو آپ دیکھیں کہ جواب پھر سولہ ہو گیا حالانکہ میں نے نمبر بدل دیے کہ ٹو فورٹی کی جگہ فور ایٹی کی جگہ تھرٹی تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر آپ فارمولے لکھ لیں تو کام بہت آسان ہو جاتا اچھا جی اب آگے دیکھتے ہیں next exercise calculating sixteen to the power two یہ بھی بڑا امپورٹینٹ ایک چھوٹا سا سوال ہے تو اس میں بھی لیٹس سلیکٹ دا برش اور نیچے والے جو سیل ہیں ان کو ذرا سائز پہلے ٹھیک کر لیا جائے تو یہاں پہ میں وہی ویلو دوبارہ انٹر کر رہا ہوں نیکسٹ سیل میں آئی ایم اینٹرنگ ٹو اب آنسر کے لیے پہلے تو ایکول سائن آپ نے انٹر کیا پھر آپ نے پہلی ویلیو سلیکٹ کی یہ دیکھیں اے ایٹی سیون آ گیا اب ہم نے وہ ہیٹ والا جو سمبل ہے اس کو انٹر کرنا ہے دو انٹر ہو گئے ان میں سے ایک کو ریموو کرنا پڑے گا تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ کا بیسک فارمولا اب یہ ہوا کہ ایکول سائن آپ نے پہلی ویلو سلیکٹ کی تو اے ایٹی سیون آیا ایکسپونیٹ کا سمبل ہیٹ انٹر کیا پھر نیکسٹ ویلو سلیکٹ کی اور اب آپ اگر صرف انٹر کریں تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا سیم تھنگ ایئر کہ سولہ کی بجائے لیٹس کال اٹ مسن تھرٹی ٹو اس کو انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے جواب ایک دم چینج ہو گیا اگر اس کو یہاں پہ فور انٹر کریں تو یہ جو بات میں نے بتائی تھی کہ جب ویلیو بڑی ہو جاتی ہے ڈسپلے نہیں ہو سکتی تو ایسا وہ سمبل آئے گا اب یہ دیکھیں اس نے یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں اس کو شو کیا کہ ویلیو بڑی ہے اس لیے one E raise to zero six اس شکل میں یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں یہاں پہ جواب شو کیا جا رہا ہے اگر اس کو سکسٹین کر لیں تو آپ دیکھیں کہ جواب اب sixty five five three six آ گیا تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بیسک ورک شیٹ کو بنانا بڑا آسان کام ہے اور یہ بیسک آپریشنس اس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے یہ فنڈامنٹل آپریشنس ہیں اور یہ ہمارے کورس میں ہر ورک شیٹ میں یہ آپ کے کام آئیں گے تو آئیے اب واپس سلائڈس کی طرف چلتے ہیں اسٹوڈینٹس ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کو ریویو کیا جو بیسک آپریشنس تھے ان کو ہم نے لائیو دیکھا کہ یہ انٹریز کیسے ہو سکتی ہیں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بڑا آسان کام ہے صرف میتھڈ سمجھنے کی بات ہے اور صحیح طور پہ فارمولا لکھنے کی بات یہاں ایک کوشن اکثر بگنرس جب مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں تو کئی چھوٹی چھوٹی ایررز کرنے لگتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کورس کی ویب سائٹ سے اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ ہم نے وہاں رکھ دی ہے you can download this worksheet اس کے علاوہ دوسرے لیکچروں کی ورک شیٹس بھی آپ کے لیے وہاں پہ اویلیبل ہیں تو آپ اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے جیسے میں نے یہ ایکسرسائز کی آپ ایگزیکٹلی exactly وہی آپریشن جہاں پہ ورک شیٹ میں آپریشن کیا گیا ہے وہاں پہ آپ کریں اگر غلطی ہو اگر آپ کا جواب ٹھیک نہ نکلے تو اوپر والی ویلیو کو کاپی کر کے نیچے والے سیل میں پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ میرا جواب کس وجہ سے غلط ہے اس سے آپ کو ٹربل شوٹنگ میں مدد ملے گی میں اب یہاں پہ آپ کو یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل کو پلیز اسٹارٹ یوزنگ فلوئنٹلی یہ بہت ضروری کہ ہم اس سافٹ ویئر کو فوراً استعمال کرنا شروع کریں انتظار میں نہ رہیں چونکہ آپ کا یہ کورس ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتا جانا ہے اپلیکیشنس ہماری بڑھتی جانی ہیں اور اگلے لیکچروں میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ان ایلیمنٹری ڈیٹیلس کے اوپر زیادہ ٹائم خرچ کر سکیں so my request you please start working with Microsoft Excel آئیے اب سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اس لیکچر میں ایک تو ہم جو لیکچر تھری ہے اس کا بیسک ریویو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیلکولیٹنگ سمپل اور weighted averages using Microsoft Excel تو یہ ہمارا لیکچر فور کا بیسک آبجیکٹو لیکچر تھری میں ہم نے ورک شیٹ جو استعمال کی تھی اس کا نام میں نے رکھا تھا remuneration dot X L S آئیے اب اس سلائڈ کو دیکھیں کہ گروس ریومنریشن کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے یہ سلائڈز اس طرح سے تیار کی ہیں کہ ہر اسٹیپ جو ریمونریشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کو ورک شیٹ پہ شو کیا جائے تھوڑا سا میں ریفریش کروا دوں کہ ہم نے پے رول کی بات کی تھی پے رول میں سیلری کی بات ہوئی تھی سیلری کے کئی کمپوننٹس تھے ان میں ایک کمپوننٹ تھا بیسک سیلری ایک کمپوننٹ تھا الاؤنسز الاؤنسز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ففٹی پرسینٹ الاؤنسز پہ گورمنٹ ٹیکس نہیں لیتی تو الاؤنسز کے بھی تین حصے عام طور پہ کیے جاتے ہیں house rent forty five percent conveyance allowance two point five utilities allowance two point five percent اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ گریچٹی ٹرسٹ فنڈ ایک بینیفٹ ہے one eleventh of the basic salary اس کے علاوہ پروویڈنٹ فنڈ ایک بینیفٹ ہے one eleventh of the basic salary پھر بینیفٹس ہیں جو سوشل چارجز جن کو کہا جاتا ہے جس میں ہر قسم کی لیو ہے ارنڈ لیو کیجول لیو سک لیو میڈیکل گروپ انشورنس یہ سب ملا کے تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹوینٹی نائن پرسینٹ بنتا ہے تو اب پچھلی دفعہ ہم نے ان باتوں کو تفصیل سے ڈسکس تو کیا لیکن ورک شیٹس میں نے کوئی آپ کو نہیں دکھائی تھیں اور اب میں کچھ ورک شیٹس کے حصے سلائڈس پہ دکھا رہا ہوں اور اس ورک شیٹ کو اویلیبل کیا جا رہا ہے remuneration dot X L S اس کو آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے آپ ان سلائیڈس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ یہ کیلکولیشنس کیسے ہوں گی اچھا جی پہلی سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے بیسک سیلری سکس تھاؤزینڈ پھر یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے ہاؤس رینٹ اور یہ اس کے آگے فارمولا آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ یہ فارمولا لکھا کیسے جاتا ہے تو یہاں پہ فارمولا اس طرح سے لکھا گیا کہ ایکول سائن انٹر کیا گیا پھر سیل بی نائنٹی تھری کو سلیکٹ کیا گیا چونکہ بیسک سیلری کی ویلو بی نائنٹی تھری میں ہے یعنی یہ سکس تھاؤزینڈ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سیل کو جب سلیکٹ کیا گیا تو بی نائنٹی تھری ہمارے پاس آ گیا اب ہم نے بیسک سیلری کو چونکہ بار بار استعمال کرنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریفرنس کسی طرح سے چینج ہو جائے تو اس کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ چینج نہ ہو تو ڈالر سائن کالم اور رو کے نمبر سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے مثلا یہ دیکھیں کہ کالم بی تھا تو ڈالر بی نظر آ رہا ہے اور رو نائنٹی تھری تھی تو ڈالر نائنٹی تھری یہاں پہ نظر آ رہا ہے اب ہاؤس رینٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فورٹی فائیو پرسینٹ ہے تو اس کا فریکشن بنا پوائنٹ فور فائیو تو اٹ مینس کے بیسک سیلری کو ہم نے پوائنٹ فور فائیو سے ملٹی پلائی کرنا تو فارمولہ یہ ہوا کہ بیسک سیلری جو یہ dollar B dollar ninety three cell میں پڑی ہوئی ہے پھر ملٹیپلیکیشن کا سائن اور 0.45 جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ویلیو آ جائے گی اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس رینٹ 2700 آپ کو نظر آ رہا اب آئیے اگلے آئٹم کی طرف چلتے ہیں کنوینس الاؤنس میں نے یہاں شارٹ کر کے سی اے لکھا ہے conveyance allowance as I mention کہ یہ 2.5 پوائنٹ پرسینٹ ہے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہم پک کر رہے ہیں 6000 تھاؤزینڈ ویلو والے سیل کو ماؤس لے جا کے وہاں پہ کلک کیا پھر بی پہ ماؤس لا کے تو وہاں ڈالر سائن لکھ دیا اور 93 سے پہلے ڈالر سائن لکھ دیا ایک اور بڑا آسان طریقہ اسی فارمولے کو لکھنے کا یہ ہے کہ ہاؤس رینٹ والا جو فارمولا تھا اسی کو کاپی کر دیا جائے اس کو کاپی کر کے تو 0.45 کی بجائے یہ میں پچھلی سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ 0.45 پوائنٹ آپ دیکھیں کہ dollar B dollar ninety three into zero point four five اب اگر ہم صرف zero point zero two five اس کی جگہ لکھ لیں تو ہمارا نیا فارمولا لکھا جائے گا ایکچولی میں نے کیا اسی طرح سے ہے کہ میں نے وہاں سے فارمولے کو سمپلی کاپی کر دیا پھر وہ جو 0.45 والی ویلو تھی اس کو میں نے چینج کر کے 0.025 کر دیا آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں پہ فارمولا شو کیا جا رہا ہے ٹوٹل سیلری کا میں نے یوٹیلیٹیز کو اس لیے پک نہیں کیا کہ یوٹیلٹی والا جو سیل ہے جہاں پہ 150 ففٹی لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی exactly وہی فارمولا ہے جو کنوینس الاؤنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے چونکہ یوٹیلیٹیز بھی 2.5 پوائنٹ ہیں پرسینٹ تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ کنوینس الاؤنس کی ویلیو 150 ففٹی جس سیل میں ہے اس سیل پہ جا کے کلک کیا اس کو کاپی کیا اور یوٹیلیٹیز کا جو سیل ہے جہاں پہ اب آپ کو 150 نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں نے اس ویلیو کو پیسٹ کر دیا تو وہ directly formula exactly as it is وہاں پہ کاپی ہو گیا اب ٹوٹل سیلری والی لائن کو دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پہلے ایکول سائن کو انٹر کیا جائے پھر یہ ایک فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل کا سم کا فنکشن تو آپ لکھیں گے سم پھر ایک بریکٹ ڈالیں گے پھر سکس تھاؤزینڈ ویلو جہاں پہ دی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے ماؤس کو دبائے رکھیں گے اور نیچے کی طرف کھینچ کے یوٹیلیٹیز والا سیل جہاں پہ ویلو ون ففٹی نظر آ رہی ہے وہاں پہ کھینچ کے لے آئیں گے اور جب آپ ون ففٹی یوٹیلیٹیز والی لائن میں پہنچ جائیں گے تو آپ سمپلی ماؤس کا جو لیفٹ والا بٹن ہے اس کو ریلیز کر دیں گے جب آپ ریلیز کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رینج اس کو کہتے ہیں کہ سکس تھاؤزینڈ سے ہم نے شروع کیا اور ون ففٹی پہ پہنچے تو اصل میں ہم نے سیل بی نائنٹی تھری سے شروع کر کے تو سیل بی نائنٹی سکس کا ایک رینج ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا درمیان میں نوٹ کیجئے کہ کولن کا سائن بنا ہوا ہے یہ دو ڈاٹس جو درمیان میں آپ نظر آپ کو نظر آ رہے ہیں بی نائنٹی تھری تو ان ادر ورڈس سم لکھ کے بریکٹ پھر رینج ڈیفائن کر رہے ہیں پھر آخر پہ جا کے تو بریکٹ دوبارہ لکھ رہے ہیں اس کو جب آپ انٹر کریں گے تو آپ نوٹ کریں یہ اگلی سلائڈ پہ یہ ٹوٹل سیلری اب نائن تھاؤزینڈ ویلو یہاں پہ آ گئی ان ادر ورڈس ہم نے بیسک سیلری کو استعمال کر کے ہاؤس رینٹ کیلکولیٹ کر لیا کنوینس الاؤنس یوٹیلیٹیز اور پھر ٹوٹل سیلری کی کیلکولیشن بھی ہم نے کر لی اب آئیے گریچٹی کو دیکھتے ہیں گریچٹی کا طریقہ کیا تھا کہ گریچوٹی ون بائی الیونتھ ہم نے کہا کہ یہ بیسک سیلری کا ون بائی الیونتھ ہے تو فارمولا کیسے لکھ رہے ہیں کہ ایکول سائن پھر یہاں پہ میں نے ایک اور فنکشن استعمال کیا کہ راؤنڈ آف ویلوز کو کرنے کے لیے کہ ڈیسیمل ہم یہاں چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیسیمل میں ویلو نہ ہو روپاؤں میں سیدھی نظر آئے تو ہم اپنے جواب کو راؤنڈ آف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم لکھ رہے ہیں راؤنڈ پھر ہم بریکٹ ڈال رہے ہیں پھر ہم نے ون بائی الیون کو احتیاط ود ان بریکٹ ڈالا ہے یعنی پہلے ایک بریکٹ پھر ون پھر بائی کا یعنی ڈویژن کا سائن پھر الیون پھر بریکٹس پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں بیسک سیلری سے اور یہ dollar B dollar ninety three آپ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں یہ وہی ویلیو ہے ڈالر اس لیے کہ وہ ریفرنس چینج نہ ہو جائے پھر اس کے بعد سیمی کالن یا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بعض کمپیوٹروں پہ سیٹنگ کے مطابق یہ کوما بھی نظر آ سکتا ہے یہ نوٹ کریں ذرا یہ اس سلائڈ پہ آپ کو سیمی کالن نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے سسٹم پہ آپ کو ارلیئر ورژنس پہ کوما نظر آئے تو اس سیمی کولن یا کومے کے بعد زیرو میں نے لکھا ہے زیرو کا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ڈیسیمل ویلیو مجھے نظر آئے تو زیرو میں نے لکھ دیا اگر میں چاہتا کہ ایک ڈیسیمل ہونا چاہیے تو میں ون لکھتا دو ڈیسیمل دو لکھتا پھر میں نے بریکٹ کلوز کی تو اب میرا فارمولا گریسٹی کیلکولیشن کا کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ جب میں نے انٹر کیا تو میرا جواب آپ نوٹ کیجئے کہ گریسٹی کے سامنے 545 کی ویلیو آ گئی اب چونکہ گریچٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کی ایک ہی قسم کی کیلکولیشنس ہیں تو ہم صرف گریچٹی کی ویلیو کو کاپی کر کے پروویڈنٹ فنڈ کے سامنے اس سیل میں پیسٹ کر رہے ہیں تو سمپلی کاپی دا فارمولا یعنی جب آپ ویلیو کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں تو فارمولا آٹومیٹکلی کاپی ہو جاتا ہے اب اس سلائڈ کی رائٹ کی طرف آئیے سوشل چارجز کا فارمولا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے ایکول سائن کے بعد بی نائنٹی تھری شو کیا وہ ڈالر سائن یہاں ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا یعنی بی نائنٹی تھری وہ سیل جہاں پہ بیسک سیلری کی ویلیو موجود ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور پھر فریکشن میں نے یہاں استعمال کیا کہ ٹوینٹی نائن پرسینٹ یعنی twenty nine divided by hundred تو آپ اس کو جب انٹر کریں گے تو یہ ویلو سامنے آ گئی remuneration eleven thousand eight hundred thirty students آپ نے دیکھا کہ ہم نے پے رول کا حساب اس کی کیلکولیشن ایک ورک شیٹ بنا کے بڑی آسانی کے ساتھ کر لی مختلف فارمولے جو نئے ہم نے لکھنے تھے وہ ہم نے نئے سرے سے لکھے وہ فارمولے جو سملر تھے وہ ہم نے سمپلی ویلیوز کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیا ڈالر سائن کا استعمال اس لیے کیا کہ ریفرنس خراب نہ ہو جائیں ایک جگہ پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ سمپلی بی نائنٹی تھری ہی لکھا ہوا تھا آپ جب اپنا کام کریں تو پہلے کیلکولیشن کو فائنل کر لیں اس کے بعد کالم نمبر سے پہلے ڈالر اور رو نمبر سے پہلے ڈالر سائن ضرور لکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریفرنس خراب نہیں ہوگا تو یہ ہوا ایک بریف سا ریویو جو ہم نے پے رول پہ پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کی تھی اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ورک شیٹ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی کیلکولیشنس نئے سرے سے کریں اس کے بعد ویلیوز چینج کریں فارمولے چینج کریں بجائے فارمولے کاپی کر کے لکھنے کے نئے سرے سے فارمولے آپ لکھیں تو اس ورک شیٹ پہ پریکٹس کریں یہ بہت امپورٹنٹ ورک شیٹ ہے یہی ورک شیٹ جب سارے امپلائیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ پے رول بن جاتا ہے تو ہے تو یہ چھوٹی سی ورک شیٹ لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بڑی کمپلیکس پے رول کیلکولیشنیں بھی انہی فارمولی کے اوپر بیس کر کے بنتی تو ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ پے رول کا تیاری کا طریقہ سیکھ لیا اور ہمیں فردر مائکروسافٹ ایکسل کی کیپبلٹیز استعمال کرنے کا موقع ملا آئیے اب فلائٹس کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے آج کیا اسٹڈی کرنا ہے ایک کمپنی کا شیئر میں نے بڑے شوق سے چار سو روپے میں خریدا تو جب ایک دوست کو بتایا تو اس نے میری انفارمیشن کے لیے مجھے بتایا کہ یہ شیئر تو ایک سو بیس روپے کا بھی بکتا ہے اور تم تو بڑی ہائی پرائز پہ یہ شیئر خرید چکے ہو تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم انتظار کرو اور یہی شیئر کم قیمت پہ خرید لو تو تمہاری اوسط خرید بہتر ہو جائے گی اب یہ بات ہر روز ہر اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہی ہے ہر بائر جو شیئر خریدنے جاتا ہے اسے یہی فکر ہے کہ میں میری اوس قیمت ٹھیک ہو جائے ہر منڈی میں ہر ویوپاری جا رہا ہے چیزوں کے ریٹس ویری کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ خریدتا ہے ایک سیلر سے یہ خاص قیمت پہ مل جاتا ہے دوسرے سیلر کے پاس جاتا ہے ایک اور پرائز پہ مل جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ قیمت کم ہو جائے تاکہ میری اوسط کم ہو جائے تو یہ اوسط یا ایوریج ہماری لائف میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اسی طرح بزنس میں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں جب آپ بزنس میں آ جائیں گے تو آپ کے باسز آپ کو یہ سمجھائیں گے ہر وقت کہ try to buy at the right price try to sell at the right price ایک سستی پرائز پہ ایک آئٹم بیچ لیا تو بہتر پرائز پہ اگلی دفعہ بیچ لیں تاکہ ایوریج بہتر ہو جائے تو یہ ایوریج ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ اس لحاظ سے ہوا یہ تو ہے ایوریج اسے سمپل ایوریج بھی کہتے ہیں اب ایک اور کانسیپٹ ہے جو آج ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے وہ ہے ویٹڈ ایوریج یعنی یہی بات کہ آپ نے کچھ پروڈکٹ سے فائیو ہنڈریڈ ٹن سو روپے کے حساب سے خریدا یہ آپ کی ایوریج پرائز تھی ون ہنڈریڈ پھر آپ نے اندر فائیو ہنڈریڈ ون ففٹی پہ خریدا تو اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ویٹڈ ایوریج کیا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ویٹڈ ایوریج اس کو نکالنے کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نمبر کو ایوریج سے ملٹی پلائی کر کے ٹوٹل نکال لیا جائے سب ٹوٹل نکال لیا جائے پھر دوسرے پروڈکٹ پہ جایا جائے اس کی اس کا نمبر یا کوانٹٹی کو اس کی ایوریج پرائز سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو آپ کے پاس دو سب ٹوٹل آ گئے ان کو آپ جمع کر لیں ٹوٹل پرائز آ جائے گی پھر آپ جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے اس کو جمع کر لیں تو ٹوٹل پرائز کو جب ٹوٹل کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے گا تو یہ آپ کی ایک اوور آل ایوریج آ گئی اس کو ویٹڈ ایوریج کہتے ہیں یعنی اس کا ایک طریقہ ہے یہ اوور آل ایوریج جو آپ نے نکالی اس کا ایک ویٹڈ ایوریج ورک آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو آپ ایک ویٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اب یہ بڑی سمپل سی اگزامپل تھی فائیو ہنڈریڈ ٹنس اور فائیو ہنڈریڈ ٹنس یعنی میں نے جان بوجھ کے سادہ سی اگزامپل لی کہ جس میں ففٹی پرسینٹ پروڈکٹ آپ ایک ریٹ پہ خرید رہے ہیں اور ففٹی پرسینٹ دوسرے ریٹ پہ ان ادر ورڈس پہلے پروڈکٹ کا ویٹ ففٹی پرسینٹ ہے تو اگر ہم بجائے اس کے کہ نمبر کو ایوریج سے ملٹیپلائی کریں تو اگر ویٹ کو ویٹ اب یہاں پہ فریکشن میں ہوگا zero point five zero point five کو اگر ہم پرائز سے ملٹیپلائی کریں ہنڈریڈ تو یہ ففٹی آ جاتا ہے اب دوسرا پروڈکٹ اندر ففٹی پرسینٹ اس کا ویٹ پوائنٹ فائیو اور ہم نے کہا جی ون ففٹی پہ خرید رہے ہیں تو اٹ مینس کہ one fifty five seventy five یہ ہو گیا اور پہلے آپ نے ففٹی نکالا تو یہ ون ٹوینٹی فائیو آپ کے پاس ویٹڈ ایوریج آ گئی یعنی پلیز نوٹ کہ ویٹ اپلائی کیا گیا ففٹی پرسینٹ پہلے کیس میں اور دوسرے کیس میں بھی ہم نے ففٹی پرسینٹ کیا تو یہ پرائز یہ ایوریج ہماری ویٹڈ ایوریج اس کو کہا جاتا تو آج کے لیکچر میں اصل میں دو مین باتیں ہیں ایک تو ہے ایوریج اور دوسری ہے ویٹڈ ایوریج اب ایوریج نکالنا تو بڑا آسان ہے کہ اگر ٹوٹل نکال لیا جائے اور اس کو ایکچوئل کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایوریج نکل آئے گی مثلا سارے اسٹوڈینٹس جو نمبر لے رہے ہیں جتنے پرسنٹ بھی ان سب کو ہم جمع کر دیں اور ان کو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ایوریج نکل آئے گی لیکن how to do it in Microsoft Excel اب وہاں پہ ایک تو ایوریج کے فنکشنس ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں اس وقت اسٹینڈرڈ فنکشنس موجود ہیں مگر کئی جگہ کئی کیلکولیشنس میں آپ شاید ڈائریکٹلی کیلکولیشن کرنا چاہیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ٹوٹل نکال لیا جائے اور ٹوٹل کو نمبر پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو وہ ایک ارتھمیٹک مین یا ایوریج نکل آئے گی اب ٹوٹل نکالنے کے بھی کئی طریقے ہیں ٹوٹل کیسے نکالا جائے گا مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی تفصیل سے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹوٹلس نکالنے کے طریقے سمجھائے گئے ہیں ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارتھمیٹک مین یعنی سم ڈیوائڈیڈ بائی این اب سم جو ہے نا نمبر جتنے بھی ہیں ان کا total total of all the numbers اب یہاں پہ میں نے این جو لکھا ہے کہ نمبر آف نمبرس کا کیا مطلب ہوا کہ کتنے actually how many numbers are we talking about اگر دس اسٹوڈینٹ ہیں تو نمبر دس ہوا اگر پانچ ہیں تو پانچ ہوا اگر دو پروڈکٹس ہیں تو دو ہوا آئیے آگے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے ایگزامپل ون نمبرس کیا ہیں ten seven nine twenty seven and two ان کا سم آپ نے دیکھا کہ آپ یہ ten plus seven plus nine plus twenty seven plus two جب کریں گے تو ففٹی فائیو آ جائے گا نمبرس پانچ ہیں تو ایوریج کیا نکلی 55 five divided by five eleven آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ میں شو کر رہا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں نمبرز کو ایڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اور آپ ملازہ کیجئے کہ یہ سات ڈفرینٹ قسم کے طریقے ہیں let me go through these one by one تاکہ آپ کو پتا لگے یہ ہے کیا one add numbers as you type them اس کی اگزامپل ہم ابھی دیکھیں گے دوسرا طریقہ ہے add all numbers in a contiguous row اور کالم کنٹیگوس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں بریک نہیں ہے یعنی کنٹینیوس رو ایک رو میں نمبر لکھے ہوئے ہیں درمیان میں بریک کسی جگہ پہ نہیں ہے کنٹیگوس رو اس کو کہتے ہیں یا کالم ہے تو اس میں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اور وہ بھی کنٹینیوس ہیں تو اس کو کنٹیگوس کالم کہیں گے third method add numbers that are not in a contiguous row اور کالم یعنی اکثر جگہ پہ آپ کے پاس یہ سچویشن ہوگی کہ نمبرس کنٹینگوسلی لکھے نہیں گئے کوئی ایک کالم میں ہے کوئی دو کالم چھوڑ کے ہے کوئی ایک رو میں ہے پھر چار روز کے بعد ایک ویلو آ رہی ہے تو یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ اس قسم کے ٹوٹل میں کیسے کروں گا نیکسٹ پہ آئیے add numbers based on one condition یعنی آپ کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں اپنی ورک شیٹ میں آپ کنڈیشنز لکھ سکتے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل ان کنڈیشنز کو لے کے تو آپ کے لیے کیلکولیشنز کرے گا fifth add numbers based on multiple conditions یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ نمبرز صرف ایک کنڈیشن نہیں ہے آپ کئی کنڈیشنز لگا سکتے ہیں six add numbers based on criteria stored in a separate range یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک range in other certain number of cells لے کے اس رینج میں آپ وہ کرائٹیرئن اسٹور کر سکتے ہیں جو آپ نے کیلکولیشن کے لیے استعمال کرنا ہے اور مائکروسافٹ ایکسل اس میتھڈ کے مطابق اس کرائٹیرئن کو پک کر کے تو آپ کی کیلکولیشن ایڈ نمبرز کی کیلکولیشن اس طرح سے کر دے گا seven add numbers based on multiple condition with the conditional sum visit یہاں پہ نوٹ کریں یہ کنڈیشنل سم وزٹ یہ لفظ وزٹ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ مائکروسافٹ سافٹ ویئر نے کچھ اس قسم کے ماڈیولس بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ وزرڈ کہتے ہیں یہ وزرڈ انگریزی کا لفظ ہے وزرڈ وزرڈ کبھی آپ تو بڑے ہیں بہت ہی ہوشیار ہیں وزرڈ بڑے عالم فاضل تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے اس سافٹ ویئر کا نام وزرڈ رکھا ہوا وزرڈس پھر ان کے ساتھ جس ٹائپ کا وہ سافٹ ویئر ہے جو کام کر رہا ہے سکھا رہا ہے یہ وزرڈ ایکچولی سکھاتا ہے سافٹ ویئر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چلتا ہے گائڈ کرتا ہے اور اس کے مختلف اسکرینس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ مار کرتے ہیں ویلیوز انٹر کرتے ہیں تو گائڈ کر کے ڈفرنٹ فنکشنس وزٹس کے تھرو مختلف سافٹ ویئر پرفارم کرواتے ہیں اب یہاں پہ آپ کی ہیلپ کے لیے یہ مائکروسافٹ نے سوچا کہ یہ مشکل سوال ہے کنڈیشنل ڈیفینیشنز مشکل ہوں گی تو انہوں نے ایک وزٹ بنا دیا ایک سافٹ ویئر اور اس کا نام یہ رکھ دیا کنڈیشنل سم وزٹ کہ سم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے اور کنڈیشنز لگانے کے لیے ایک وزٹ بنا دیا آج کے لیکچر میں ہم اس وزٹ کو تو نہیں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ میتھڈ جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اس کورس میں ڈائریکٹلی کور نہیں کر سکتے آپ مہربانی کر کے مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل کو استعمال کریں ہر ٹاپک کے لیے وہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے اس ایگزامپل کو کاپی کر کے پیسٹ کر لیں اس میں فارمولے تک لکھے ہوئے ہیں ایکسپلینیشنیں دی ہوئی ہیں تو اگر آپ سمپلی وہ فارمولے استعمال کر لیں پیسٹ کر لیں تو وہ ایکسرسائزز آپ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کچھ مٹیریل آپ کی ہیلپ کے لیے ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل کر دیا جائے گا کہ اس ٹائپ کے کوشچنس ایکسرسائز جو ہم لیکچرز میں کور نہیں کر سکتے ان کے لیے گائیڈنس یا ورک شیٹس بنا کے اس کورس کی ویب سائٹ پہ رکھ دی جائیں تو آپ برائے مہربانی ویب سائٹ چیک کرتے رہیں ہر لیکچر کا مٹیریل وہاں پہ چونکہ اویلیبل کیا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ یہ ورک شیٹس بھی آپ کو وہاں پہ ملتی جائیں گی آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں اب پہلا جو میتھڈ تھا کہ add numbers add numbers as you type number اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سیل پہ گئے وہاں آپ نے ٹائپ کیا ایکول فائیو پلس ٹین اور پھر انٹر کیا تو آپ کے سامنے ریزلٹ آ گیا ففٹین یہ میں آپ کو اگزامپل دکھا رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں اس پہ نوٹ کریں یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے نمبر ون یعنی نم ون کا مطلب ہے number one plus number two یہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ ریکٹینگل میں ذرا ملازہ کیجیے لکھا ہوا ایکول فائیو پلس ٹین تو یہ میں نے ابھی وہ انٹر پریس نہیں کیا تاکہ آپ کو یہ فارمولا نظر آئے یعنی فارمولا کیا ہے یہ فارمولا بار میں اوپر آپ دیکھیں ایف ایکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ ایکول فائیو پلس ٹین یہ فارمولا لکھا ہوا ہے تو جب میں نے اس کو پریس کیا تو یہ ریزلٹ آیا یہ دوسری سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آنسر جو ہے ففٹین آ گیا آئیے واپس چلیں یہ نوٹ کریں ایکول فائیو پلس ٹین پھر میں نے پریس کیا تو یہ جواب آ گیا ففٹین اور یہ ریکٹینگل نیچے چلی گئی یعنی مائکروسافٹ ایکسل جواب دے کے نیچے والے سیل میں اس ریکٹینگل کو شو کر رہا آئیے اگلی اگزامپل دیکھیں دوسرا طریقہ تھا add all numbers in a contiguous row اور کالم یہاں ذرا ایکسپلین کروں کہ بات ہوئی تھی کنٹیگوس کیا کنٹیگوس تھا کہ ایک لائن میں آپ ویلیوز کو لکھتے جا رہے ہیں اور درمیان میں گیپ کوئی نہیں اور جب کالم کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ویلیوز کو ایک ہی کالم میں رو بائی رو لکھتے جا رہے ہیں اور درمیان میں گیپ کوئی نہیں تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ اکثر استعمال ہوگا اس کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہے جو مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ہے جس کو آٹو سم کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کے لیے آپ ویلیوز انٹر کریں اور اس کے بعد جو کالم ہے جہاں لاسٹ ویلیوز آ جائیں اس کے نیچے آپ نے پہلے ماؤس کو کلک کرنا ہے پھر آٹو سم کو سلیکٹ کریں تو ڈائریکٹلی اس سیل میں فارمولا لکھا جاتا ہے وہ فارمولا جو ہم نے پہلے خود لکھا تھا اب آٹو سم کے سمبل کو جب ہم سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی لکھا جا رہا ہے اب صرف کلک جب کیا جائے گا تو ویلیو سیل میں آ جائے گی تو آئیے اب دیکھیں یہ ایکسرسائز پہلے مینولی کس طرح سے ہو رہی ہے اور ورک شیٹ پہ کیسے ہو رہی ہے آئیے اب اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں پہلا اسٹیپ ہے click a cell below the column of numbers right of the row of number یعنی آپ ایک سیل کالم کے اسی کالم میں جہاں آخری نمبر ہے اس کے نیچے سلیکٹ کر لیں یا ایک سیل رائٹ سائڈ پہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں click autosum and then press enter آئیے دیکھیں یہ کیسے ورک شیٹ پہ ہوا یہ چھوٹی سی اگزامپل میں نے لی فائیو اینڈ ٹین چھوٹا سا ایک کالم دو ویلیوز پھر اوپر آٹو سم کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لکھا گیا ایکول سم اور یہ اس کا رینج دیا ہوا ہے جب میں نے انٹر کیا تو یہ ویلیو ففٹین آ گئی اس کے علاوہ اور طریقے ہیں نمبرس ایڈ کرنے کے you can use a function sum function اس کو کہتے ہیں سم فنکشن اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کنڈیشنل سم اف کو استعمال یہاں کیا گیا ہے یہاں پہ اس کا جواب دکھایا جا رہا ہے ایک اور طریقہ کہ آپ ایف اور سم فنکشنز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ڈی سم فنکشنز ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ پریکٹس کریں ایکسرسائز کریں ڈی سم کی کا سینٹیکس یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ڈی سم کا سینٹیکس بیسیکلی کیا ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں ایوریج کے دو طریقے ہیں کہ contiguous numbers and not contiguous یہ ایوریج کا ایک فارمولا ہے یہ ایوریج کی ایک کیلکولیشن ہے اور فنکشن ایوریج کا استعمال دکھایا گیا ہے کہ ایوریج پھر ود ان بریکٹس اس کا رینج دینا ہے اور یہاں پہ ایوریج 11 ہمارے سامنے آ گئی وہ ایوریج جو کنٹیگوس نہیں ہے اس سلائڈ پہ وہ دکھایا جا رہا ہے تو آپ نوٹ کریں اس کا ایوریج اور ود ان بریکٹس پہلا range values ten seven nine select ہوئی ہیں اور پھر آخر پہ ویلیو فور سلیکٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو سیون پوائنٹ فائیو اس کا جواب نظر آ گیا ویٹڈ ایوریج میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر انٹرسٹنگ رہا کہ اس میں ہم نے پچھلا جو ہمارا شروع کا کام تھا مائکروسافٹ ایکسل والا اس کو ہم نے ریویو کر لیا لائیو ورک شیٹ بھی ہم نے دیکھ لی ایوریج ویٹڈ ایوریج کو ہم نے اسٹڈی کیا وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ فنکشن میں آپ کو تفصیل سے نہیں ایکسپلین کر سکا لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سلائڈس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس پہ اچھی طرح سے پریکٹس کی جائے یہ تھا آج کا لیکچر نمبر فور جس میں ہم نے یہ کانسیپٹس سیکھے live Microsoft Excel worksheet averages weighted averages اور مختلف طریقے ہم نے اسٹڈی کیے آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ